تیسری سند ابو علی سمامہ ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے چنانچہ روم کے علاقے میں مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم اپنی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا کرو حدیث نمبر بتیس سو اکہتر مسند احمد